حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لا کر میرے لیے گھر میں ایک مسجد یعنی نماز کی جگہ مقرر کر دیجئے جہاں میں نماز پڑھا کروں اس وقت وہ صحابی نابینا ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس صحابی کی فرمائش پوری کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو پچپن